سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا اگر دین رائے اور قیاس پر مبنی ہوتا تو موضوع کا نیچے والا حصہ اوپر والے کی بنسبت مزا مسا کا زیادہ مستحق ہوتا مگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ اپنے موضوع کے اوپر ہی مسا کیا کرتے تھے سننے ابو داود حدیث نمبر ایک سو باسٹھ